عمیر بن اسحاق کہتے ہیں میں حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ ہمیں ملے اور کہنے لگے ادھر آؤ میں تمہیں اس مقام پر بوسہ دوں جہاں میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا پھر انہوں نے قمیض اٹھا کر ان کی ناف پر بوسہ دیا حدیث نمبر تیرہ سو پچانوے مسند احمد